یعنی ارباب حکومت خا اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو اور اس کا نام کوئی بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے وہ دور قدیم کی بادشاہت یا امریت ہو یا عہد حاضر کی ڈیموکریسی ان نظاموں میں حتیٰ کہ ڈیموکریسی کے نظام میں بھی قوانین سازی کے اختیارات انسانوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان قانون بنانے والا گروہ جو ہوگا اگر وہ ایک فرد ہے بادشاہ کی حیثیت میں یا عامر کی حیثیت میں یا وہ افراد کا گروہ ہے کہ جسے خواہ ایک کی بھی کیوں نہ ہو اکثریت حاصل ہے تو یہ انسان جو قانون بھی بنائیں گے وہ دوسرے انسانوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوگا اور اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو قانون بنائیں گے اس لیے ارباب حکومت خواہ ان کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو وہ دین کے نظام کی مخالفت کریں گے وہ انہیں یہ گوارا ہی نہیں ہوگا وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے دوسرا مفاد پرستوں کا طبقہ سرمایہ داروں کا طبقہ ہے جو دولت کے زور پر محتاجوں اور محنت کشوں کو اپنے زیر اقتدار رکھتا ہے اور یہ اقتدار جس قسم کا ہوتا ہے اس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جنگل کے جانوروں میں شیر کو سب سے زیادہ قوت کا مالک سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی یہی کیفیت لیکن اسی شیر کو بھوکا رکھ کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ سرکس کے رنگ ماسٹر کے اشارے پر بھیڑوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بزدل نظر آتا ہے بھوک انسان سے یہ کچھ کراتی ہے تو یہ دوسرا گروہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے اور تیسرا گروہ مذہبی پیشوائیت کا ہوتا ہے اس کے اقتدار و اختیار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ خدا کے نام پر اپنی من مانیاں کرتا ہے بادشاہ حاکم قانون ساز حکمران طبقہ لوگوں کے جسم پر اقتدار اور اختیار رکھتا ہے لیکن مذہبی پیشوائیت تو ان کے دل و دماغ پر تسلط نماتا ہے وہ خدا کے نائب یا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کو تگنی کے ناچ نچواتا ہے ہر قسم کی عطایت ان سے کراتا ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ گروہ سرمایہ داری کا بھی بدترین قسم کے نمائندہ ہوتا ہے سرمایہ دار کو کچھ نہ کچھ سرمایہ انویسٹ کر کے دوسروں کی محنت کو غصب کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ایسا گروہ ہے کہ ایک پائی بھی سرمایہ کے طور پر انویسٹ نہیں کرتا اور محنت کش کام کرنے والا طبقہ اپنی محنت کی کمائی کا بہترین حصہ ان کی خدمت میں لا کے پیش کرتا ہے انہیں وہ دیتا بھی ہے ان کے پاؤں بھی چومتا ہے اور ہر وقت ان سے ڈرتا اور کامتا رہتا ہے انہیں کسی فوج یا پولیس کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس قدر انہوں نے خدا کے نام سے ان کو خائف کر رکھا ہوتا ہے کہ زہرا حرکت تو ایک طرف اگر دل کے گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف کبھی اسے کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ کامتا ہے ڈرتا ہے گڑ گڑاتا ہے خواب اور باب شریعت ہوں یا صحاب طریقت ہوں ان سب کی حکومت انسانوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے تو یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خدا کے دین کو لے کر آتے تھے اور اسی دین یعنی اس نظام کا قائم کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہوتا تھا وہ ان مفاد پرست گروہوں کی انتہائی مخالفت کے اللہ رغم اس نظام کو قائم کر دیتے تھے لیکن ان کی تشریف براری کے بعد یہ گروہ پھر سے سر نکالتے اور اسے درہم برہم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے اس مقصد کے لیے یہ تینوں گروہ آپس میں جوڑ کر لیتے تھے معین احمد کہ مذہبی پیشوائیت ان میں آگے آگے ہوتی تھی اس کی خاص وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جھوٹ اپنی اصلی شکل میں سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ سچ کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آ کر گھنٹہ بھر تک آپ سے نہایت بلند قسم کی آپ کے مقصد کی آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ اس کا کوئی اپنا مقصد بھی ہوگا یا اس میں کوئی شائبہ بھی مکاری یا فریب کا ہوگا وہ اس طریق سے آپ کو اس سے کنوینس کرا دیتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے لیکن اگر وہ شخص اٹھتے وقت یہ کہے کہ بھائی صاحب میں نے اس ایک گھنٹہ بھر میں جو کچھ آپ سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے وہ سب جھوٹ ہے تو کہیے اس کے بعد بھی آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ وہ کہہ گیا تھا آپ کو اس شخص کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ کے لبادہ میں پیش کرے اور آخر تک یہی کہے کہ یہی سچ ہے چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت وہ کرتی یہ تھی وہ ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ دین کی اصطلاحات کو اسی طرح سے باقی رکھتی تھی لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتی تھی دین کے نظام کے جو ارکان شاعر جس انداز میں وہ محسوس طور پر سامنے آتا ہے اس کی وہ شکلیں وہ تمام کی تمام اسی طرح سے برقرار رکھتے تھے لیکن ان کا مقصد بدل دیتے تھے ان کو بلکہ مقصود مزداد بنا لیتے تھے یعنی رسمی طور پر اگر وہ کچھ کرتے چلے جائیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے یہ دین کا مقصد پورا کر دیتی ہے تو یہ محض فارملزم جسے آپ کہتے ہیں محض رسمی طور پر ان چیزوں کو ادا کیے جانا جسے کہتے ہیں وہ اس میں قوم کو الجھا کے اس فریب میں مبتلا رکھتی تھی کہ دین کا منشا پورا ہو رہا ہے اللہ کا رسول خدا اور اس کا خرو خدا اور اس کا رسول تم سے بے حد راضی ہیں جب کہا جاتا کہ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں تو وہ کہتے کہ صاحب یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا تو اس کے بعد کی دنیا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا یہ کچھ کرنے سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور ثواب کے, کے نتیجے میں جو جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے اس طرح سے یہ لوگ یہ یہ یہ مذہبی پیشوائیت کا طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیوں میں افیون دے دے کر تھپکیاں دے دا کر سلائے رکھتا تھا اور ملوکیت یعنی ارباب حکومت اور سرمایہ دار طبقہ اپنی من مانی کیے چلا جاتا تھا یہ جو انداز اختیار کرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ دین کو اس شکل میں جو بدلتا تھا اس کا نام مذہب ہے مذہب کا لفظ ہی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا یہ غیر قرآنی لفظ ہے اور پھر اسی لفظ مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا اب آپ دیکھیں گے اسلام کو بھی مذہب کہا جاتا ہے مذہب اسلام زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب عالم میں سب سے بلند مذہب اور افضل ہے ہمارے مناظرے ہمارے مباحثے سارے اس بات کے لیے ہوتے تھے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے افضل ثابت کر دیا جائے یعنی ان چیزوں کے مقابلے میں افضل کہ جن میں سے یہ ہے ہی نہیں اسلام کا مقابلہ کرنا ہو وہ تو زندگی کے جو نظام ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا قرآن نے جو اس کے متعلق کہا تھا تو کہا یہ تھا یوز الدین کلے یہ دنیا کے تمام نظام جو ہیں یہ ان کے اوپر غالب آئے گا اس نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مذاہب کے مقابلے میں غالب آ جائے گا مذہب تو یہ ہے ہی نہیں یہ تو دین تھا لیکن مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے قائم رکھا جائے اور زور دیتے چلے جائیں اس کو اور زیادہ شدت سے قائم رکھا جائے کہ جتنا زیادہ یہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلا جائے گا دین کو مذہب میں بدلنے کی دو ایک نمایاں سی مثالیں پیش کرتا ہوں میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیاء کرام رحم السلام تو خدا کا دین لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور مذہب پرست طبقہ جو تھا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی خدا کا منشا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام قائم ہے حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے انہوں نے سرمایہ پرستی کے خلاف تو جہاد کرنا تھا آواز بلند کرنی تھی لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے اس لیے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو تنہا ہوتا ہے یہ بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں غلبہ اور کثرت تو مخالفین کی ہوتی ہے نظر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم مخالفت ان چیزوں کی کرتے ہو لیکن مجھے سلاد کی تو اجازت دے دیجیے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پوجا پاٹ کی کوئی قسم ہے جیسے کہا جائے آج کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے تو اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا جاتا ہی کیا ہے ہم ایک طریق سے بھکتی یا پرستش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے آپ کو اجازت ہے اس کی اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے سلاد قائم کرنی شروع کی وہ حیران ہوئے انہوں نے کہا خالو یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نترو کا ما یعبد اباؤنا او ان نف ما نشا شعیب ہم نے تو تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ یہ تمہاری یہ سلاد کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں یہ عجیب قسم کی سلاد ہے یعنی سلاد ہے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اوپر بھی غالب آنا چاہتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں ہم اس سلاد کی تو اجازت تمہیں نہیں دے سکتے ہم تو تمہیں ایشور کی بھکتی پوجا ڈنڈوت ورشپ اس کی اجازت دے رہے تھے سلاد کی تو اجازت نہیں دیتے تھے اس سے آپ نے نے من سمجھ لیا کہ انبیاء کرام جو نظام یا دین قائم کرتے تھے اس میں سلاد کے معنی کیا ہوتے تھے اور وہ جو مذہب پرست طبقہ تھا وہ سلاد کو کیا سمجھتا تھا یہ پہلی مثال دیکھ لیجیے اس طبقے کی طرف سے مخالفت کس قدر شدت سے ہوتی تھی اور خدا کے نبی کو انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا یہ اپنی انتہائی شکل میں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات میں آتا ہے عیسائیت نے جو تصور پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ تو کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک اللہ لوک سے آدمی تھے درویش صفت ان کو دنیا کے معاملہ سے واسطہ ہی نہیں تھا ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایک گال پہ کوئی تماچا مارے دوسرا گال سامنے کر دو وہ تو یہ کہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو تو گویا ان کی زندگی ان کی تعلیم اس قسم کی پیش کی جاتی ہے ایک نبی کی یہ تعلیم نہیں ہوتی تھی اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں کہیں موجود نہیں لیکن اس محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور ان کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے کس قسم کا تھا انجیل کے دو ایک مقامات کو دیکھیے انجیل متی کے تیئیسویں بعد میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہیکل یعنی عبادت گاہ کی سیڑھی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان مذہبی پیشواؤں کو جنہیں آبار و رحبان کہا جاتا ہے ان کو مخاطب کر کے کہتے اور قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا کہتے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا اقتدار اور ان کا اختیار کتنا تھا یہودیوں کے یہ مذہبی پیشوا جو تھے حکومت تھی رومنز کی لیکن ان کے اختیارات کی یہ کیفیت تھی کہ موت سے موت تو نہیں اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے صرف سزائے موت کے لیے انہیں ان کی منظوری لینی پڑتی تھی یہ تھا ان کا اقتدار ان ارباب اقتدار کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معبود پر کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے اے کار فقی ہو اور فریسی ہو اس میں پیران طریقت بھی آ جاتے ہیں اور ارباب شریعت بھی آ جاتے ہیں اے کار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو اس میں داخل ہونے دیتے ہو آسمان کی بادشاہ کے معنی وہی دین خدا بندی ہے وہ ان سے کہتے کہ اے ریاکار کار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر ہزار افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونوں جہانوں کا ان کے بعد کے ان الفاظ کو پھر سن لیجیے کہ اے ریا کار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے کری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فردند بنا دیتے ان سے کہتے کہ اے ریا کار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریا کاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو اے سامپو اے افعی کے بچوں تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو یہ تھا پیغمبرانہ انقلاب جو وہ دین کے مخالف مذہبی پیشواؤں کے پیشواؤں کے خلاف اس دھڑے سے اور اس اعلان سے کیا کرتے تھے یہ مذہبی پیشوائی ہے جو اس قدر اس نظام کی مخالفت کرتی تھی اس کی وجہ کیا تھی یہ عام اناجین میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا ان چار انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل ہے جسے انجیل برنباس کہتے ہیں وہ ان ساری انجیلوں سے زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہے لیکن اسے انہوں نے عیسائیوں نے آج تک چھپائے رکھا تھا یہ کس طرح سے باہر آئی اس کی داستان بڑی عجیب ہے اسے میں نے اپنی کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابوں میں انجیل کی داستان کے قصے میں بیان کیا ہے سردست میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نظام کی مخالفت کیوں کرتی تھی اس میں لکھا یہ ہے کہ تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا یعنی یہ جو ہیکل کے پجاری تھے انہوں نے وہ جو ان کا ہیڈ تھا اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا اب یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک فقیر اور درویش کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے وہ خدا کی حکومت کام کرنے کے دائی تھے اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا انجام کیا ہوگا یقیناً ہم اور ہماری اولاد ہم سب تباہ ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم اپنے اپنے منصب سے نکال دیے جائیں گے آپ نے غور فرمایا زیزا نے من کہ یہ دین کی مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگے حالانکہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور وہ ہماری شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے یعنی سیکولر نظام ہے اس لیے اس میں ہم بہت خوش ہیں اور اس سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں اگر ہم نے غلطی کی سنیے عزیزہ نمان ان کا فریب نفس اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے قربانی اور روزے سے اس کو راضی کر لینا ممکن ہے لیکن اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہر راضی نہ کیا جا سکے گا جب تک خدا کی عطایت ویسی ہی نہیں ہوتے دیکھے گا جیسی حضرت موسا علیہ السلام نے لکھا تھا یہ ہے مصیبت وہ کہنے لگے یہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گیا اس لیے پوری پوری مخالفت کرو اس کی کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے میں من دیکھا کہ ان کی مخالفت کا جذبہ محرکہ مذہبی ہوتا ہی نہیں ہے یہ سارا معاشی مسئلہ ہے بہرحال یہ چیز تو آگے چل کر آئے گی کہ کس طرح مذہب معاشی مسئلہ ہوتا ہے اور دین جو ہے وہ نو انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع رکھ کے نو انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے بہرحال یہ ہے فرق دین اور مذہب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں حضور نے اس انداز کا یہ نظام قائم کیا کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی لیکن جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے قائم کیے ہوئے دین کے ساتھ ہوا وہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی بیتی صدر اول کے بعد ملوکیت نے سارو بھارا اور اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت وجود میں آ گئی یہ کیسے ہوا اس کے اسباب کیا تھے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور اسے میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دین مذہب میں کیسے بدل گیا جب یہ مذہب میں بدل گیا تو اس سے دین کے دو حصے ہو گئے جس حصے کو مذہبی پیشوائیت نے اپنی تحویل میں لیا اسے دین کی بجائے مذہب کہہ کر پکارا اسی کا انگریزی زبان میں ترجمہ ریلیجن ہے جب انہوں نے مذہب کیا سے متعلق امور کو اپنی تحویل میں لیا تو دنیاوی امور جو تھے وہ حکومت کے ذمہ دے دیے گئے تو گویا سیکولر نظام قائم ہو گیا وہ نظام کہ جس میں مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت ان کی مذہب میں ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتی یہ شکل پیدا ہو گئی اسلام کی صدر اول کے بعد اور اس کی یہی شکل اس وقت تک قائم ہے جس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ اتباع شریعت کے لیے اپنی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے اس سے اسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے باقی رہا خدا کا اقتدار تو اس کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے اس دنیا کی نہیں چنانچہ جب مذہب کی روح سے مالک یوم دین کا ترجمہ مالک روز جزا کا کیا جاتا ہے تو اس میں روز جزا سے مقصود قیامت کا دن ہوتا ہے اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ ہے وہ فریب جو مذہبی پیشوائیت شروع سے دیتی چلی آ رہی ہے اس میں دین مذہب میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے نزول قرآن کے وقت دنیا میں صرف مذاہب باقی تھے دین کا نظام کہیں نہیں تھا اور اب بھی مسلمانوں سمیت دنیا میں مذاہب ہی موجود ہیں دین کا وجود کہیں نہیں دیگر مذاہب میں مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی اس لیے ان کے مذہب کا پھر سے دین میں بدل جانا ممکن نہیں تھا ہمارے ہاں خدا کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی غیر محرک شکل میں موجود ہے لہذا مسلمانوں میں پھر سے دین کے نظام کا قیام ناممکن نہیں مسلمانوں کی جو آزاد مملکت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنا نظام قرآن کریم کے تابع رکھے گی وہ دین کے نظام کے قیام کا موجب بن جائے گی میں نے ہمیشہ اس بات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہیے یہ مذہب نہیں دین ہے اس لیے اس لیے دین کہہ کر ہی پکارنا چاہیے کہا یہ ہے کہ صدر اول کے بعد جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر مذہب کا وجود تو باقی رہا اسلام دین کی حیثیت سے اس ہماری پوری تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوا ہمارا دور اس اعتبار سے بڑا خوش بختیوں کا دور ہے کہ اس میں یہ تصور ایک یعنی مفکر کے ذہن میں ابھرا یعنی علامہ اقبال انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بحثیت دین کے اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جدا گانا آزاد مملکت ہو اور یہ ہے جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ تحریک پاکستان اٹھی اور پاکستان کی جدا گانا مملکت کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دین کی دعوت کی مخالفت ان طبقات کی طرف سے ہوتی تھی یہ جو دین کے احیاء کے لیے آواز اٹھی اس کی مخالفت بھی ان کی طرف سے ہونی ضروری تھی انگریز کی طرف سے مخالفت حکومت کی مخالفت ہندو کی طرف سے مخالفت کہ وہ پورے ہندوستان پر یا پورے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا چاہتا تھا اور سب سے زیادہ قابل افسوس ہمر یہ کہ اس مخالفت میں جیسے دستور چلا آ رہا تھا ہماری مذہبی پیشوائیت پیش پیش تھی نیشنلسٹ علماء نے جس قدر اس تاریخ کی مخالفت کی ہے ہندو انگریز نے براہ راست ایسے نہیں کیا تھا یہ مخالفت ان کی وساطت سے ہو رہی تھی یہ کشمکش جو تھی تاریخ پاکستان اور اس کے مقابلے میں نیشنلسٹ علماء کی یہ حقیقت میں مذہب اور دین کی وہی پرانی کشمکش تھی یہ نیشنلسٹ علماء کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد جس قسم کی حکومت یہاں قائم ہوگی اس میں مسلمان کو مذہب کی پوری پوری آزادی ہوگی تو جب یہ آزادی ہمیں یہاں حاصل ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی ضرورت کیا ہے اور اقبال انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ آزادی مذہب کی ہوگی دین کی آزادی نہیں ہوگی دین کی آزادی کبھی بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے یہ تھا فرق یہ تھی تاریخ پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی حقیقت اور یہ تھا یہ تھا یہ تھی وہ مخالفت اور یہ تھی اس مخالفت کی وجہ اس ساری کشمکش کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا جب کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد سجدے کی اجازت کا نام اسلام کی آزادی نہیں ہے اسلام کی آزادی کے معنی ہے کہ حکومت صرف قوانین خدا بندی کی ہو کسی اور کا اقتدار اور اقتدار نہ ہو اور یہ کسی غیر کی حکومت کے تابع ممکن ہی نہیں ہے اس لیے ہم جدا جدا گانا مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں یہ تھی عزیزہ نے من تاریخ پاکستان چنانچہ حضرت علامہ کے بعد قائد اعظم نے جب اس شمع کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس مقصد کو بڑے ہی جامع اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو ہم الگ جدا گانا مملکت چاہتے ہیں اس میں جو حکومت قائم کریں گے وہ کس قسم کی حکومت ہوگی انیس سو اکتالیس کا ذکر ہے کہ قائد اعظم حیدرآباد دکن میں گئے عثمانیہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے ان سے انٹرویو کیا اس انٹرویو میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جس اسلامی حکومت کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس حکومت کا امتیازی تصور کیا ہوگا وہ کس معنی میں دوسری حکومتوں سے متمیز ہوگی سنی عزیزا نے من کے اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرض خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں اسلام میں اصل نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے نہ پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول اور احکام کی حکمرانی کا نام ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے غور فرمایا عزیزہ نے کہ یہ کشمش کیا کشمکش کیا تھی تاریخ پاکستان اور ان کے مخالفین کی اور وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے یہ جدا گانا مملکت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا ہمیں افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ ہم نے جدا گانا مملکت کیوں مانگی تھی اکثر و بیشتر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں صاحب ہندو بڑا تنگ نظر واقع ہوا تھا وہ وہاں مسلمانوں کو جینے ہی نہیں دیتا تھا اس لیے ہم نے تنگ آ کر ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا یعنی اگر ہندو کچھ کشادہ نظر ہوتا اس کا ذرا سا بھی وسیع ہو جاتا تو ہم کبھی الگ مملکت کا مطالبہ نہ کرتے <laughs> کس قدر بڑا فریب بعض کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ سارا معاشی مسئلہ تھا ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی بھی کارخانے قائم کرنے کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اس قدر دولت کمانے کے مواقع ہی حاصل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے انہوں نے الگ مملکت کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو یہ یہ ذرائع حاصل ہو جائیں یہ اپرچونیٹیز مل جائیں یہ مواقع حاصل ہو جائیں تو گویا یہ مسئلہ دار حقیقت معاشی مسئلہ تھا تو کہنے والے تو اب یہاں تک کہنے لگ گئے کہ شاید قائد اعظم نے جو درمیان میں وہ اسلام کا نام لائے تھے تو یہ ایک وکیلانہ حربہ تھا کیونکہ مسلمانوں کی قوم مذہب کے نام پہ بہت جلد نیچے اترتی ہے ورنہ اصل مقصد جو تھا وہ یہی تھا حسہ نے من سوچیے تو صحیح اصل مقصد مذہب کو دین میں تبدیل کرنا تھا اور میں یہاں اس میں کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے دس سال تک اس تحریک کے اندر جو خدمت سر انجام دی اور مجھے اس کی سعادت اور فخر حاصل ہے کہ میں نے قائد اعظم کی میت میں یہ خدمت سر انجام دی تو محض اس لیے کہ یہ میری زندگی کا مشن تھا یہ میرا ایمان تھا کہ اسلام کا احیاء اس طریق سے ہو کہ ایک آزاد مملکت ہو اور اس کے اندر قرآن کریم کا نظام اور حکومت قائم کی جائے میں نے اس لیے یہ ساری کوششیں کی تھیں طلوع اسلام کے اس زمانے کے فائل آپ کے سامنے ہوں گے انیس سو اڑتیس میں اس کا اجرا ہوا اور وہ قائد اعظم علیہ رحمت کے ایما کے مطابق ہوا تھا اس نے اس زمانے میں یہ کوشش کی کہ اسلامی مملکت اس کو کہا جائے گا جہاں قرآن کی حکمرانی ہو اس کے بعد یہاں پاکستان میں آ کے سن اڑتالیس میں اس کا دوبارہ اجرا ہوا اور اس زمانے سے آج تک اس کا کوئی ایشو اٹھا کے آپ دیکھیے یہی نقطۂ ماسکا ہے جس کے گرد میرے تمام تحریریں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں یہ ہے عزیزان من مالک کے یوم الدین کا مقصد وہ نظام خدا بندی اس کا وہ دور وہ زمانہ جس میں یہ نظام قائم ہوگا اس میں اقتدار اور اختیار صرف خدا کو حاصل ہوگا لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے عزیزہ مان کہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے سوائے اللہ کے اور یہ ایک نظری کلمہ ہے جس کا عملی مشہور اور مظہر مسلمانوں کی ایسی آزاد مملکت ہے جس میں خدا کے اقتدار و اختیار کے سوا کسی کا اقتدار اور اختیار نہ ہو لہذا اس نظام کے اندر نہ انسانوں کی حکومت رہتی ہے نہ سرمایہ داری کا نظام رہتا ہے نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے اور اس کے تابع ارباب اقتدار جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے ارباب اقتدار تو اس میں ہوتے ہی نہیں ہے جنہوں نے اس نظم و نسق کو چلانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی عطایت کرتے ہیں جیسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا اول مسلم سب سے پہلے میں اس کی عطایت اختیار کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم بھی اس کی عطایت اختیار کرو اطاعت اختیار کرنا عزیزان نے یہ ہے وہ شے یہ ہے وہ مقصد یہ ہے وہ نقطہ جو اس سے اگلے لفظ کے اندر پنہا ہے جس میں کہا گیا کہ ایا کا ناگو ہو یعنی اس میں بات شروع ہوئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حمدیت تمام کی تمام اس خدا کے لیے جس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں اس لیے حمدیت کہ وہ تمام نو انسانی تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے اس کی ربوبیت رحمانیت اور رحیمیت کے انداز سے دنیا کے اندر کار فرما ہوتی ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک دنیا کا کوئی خطہ زمین ایسا ہو اولن کہ جس میں صرف اقتدار و اختیار خدا کا ہو حکومت اس کے قوانین کی ہو پھر یہ پھیلتے پھیلتے پورے پورہ عرض کو محیط ہو جائے یہ ان چار الفاظ کے اندر یہ بات آئی اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اگلے درس میں میں پیش کروں گا کہ پھر کیا کہا گیا اور کیا کہلایا گیا ربنا تقبل منا انا کا انت سمیع العلیم